ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو اللہ کی کتاب کے مطابق تین بار اسے کوڑے لگاؤ اگر وہ پھر بھی یعنی چوتھی بار زنا کرے تو اسے فروخت کر دو چاہے قیمت میں بال کی رسی ہی ملے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے